کوئی تو ہے جو نظام ہستی ہے وہی خدا ہے تلاش اس کو یاسیا میں یہ شب و دور کیا تھا یہ شبو دور کیا تھا کہ ان کے پکارنے میں برکات تو ضروری ہے نا اگرچہ نہ بھی سنیں سفارش نہ بھی کریں تو انبیاء اور اولیاء کے پکارنے میں برکات تو ضرور ہیں تو سورہ آکاف میں اس کا جواب دیا جائے گا کہ لولا لا کہ جب ان لوگوں پہ مصائب آئے جب ان لوگوں پہ مصائب آئے تو ان کے معبودوں نے ان کی نصرت کیوں نہ کی اب اس صورت کے دعوی پر جو شبوں کا جواب ہے چار تفصیلی دلائل چار تفصیلی دلائل ذکر ہوں گے ایک اقلی ایک بھائی پھر مشرقین سے دلیل عقل و نقل کا مطالبہ آخر میں مرکزی مضمون کا ذکر ہوگا اور سورہ کے خاتمہ پر سورت کے خاتمہ پر ایک آیت لائی جائے گی جو تمام حوامیم سے متعلقہ ہوگی تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم حاضہ منزل من اللہ یہ کتاب وقفے وقفے میں اتارنا ہوا اس کتاب کا اللہ کی طرف سے جو عزیز اور حکیم ہے تمہید منیب بنو اور مانو نہیں بنایا ہم نے آسمان اور زمین کو درمیان والوں کو اللہ بالحق اللہ بغرض دن صحیح ہے مگر ایک غرض صحیح کے پاس و اجل مسمہ اور مدت مقرر کے لیے وہ قیامت کے دن ولزین کافارو جو لوگ کفر کرتے ہیں اما ان اس حکم سے جو ڈرائے جاتے ہیں مورزون ہمیشہ بے توجہ کرتے رہتے ہیں لہذا مسلمانوں تم ایسا نہ کرو تم منیب بنو اور مسئلہ مان لو کل ارائے تم مشرقین سے دلائل کا مطالبہ تو فرما دے اور مجھے بتاؤ تو صحیح جن کو تم اللہ کے بغیر پوچھتے ہو دکھاؤ مجھے کیا چیز انہوں نے بنائی ہے زمین میں سے یا کیا ان کے لیے کوئی شرکن فی سماوات آسمان کی بناوٹ میں کوئی حصہ داری ہے بے کتاب من قبل لہٰذا لے آؤ میرے پاس کوئی کتاب آسمانی جو اس سے پہلے ہو او اثارت من علم او حجت قاطعت یا حدیث متواتر اثارت من علم حجت قاطعت یا اثارت وہ حدیث جو منقول ہو اثارت منقول ہو اور متواتر ہو ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو معلوم ہوا عقائد کے معاملے میں حجت قاتیا کی ضرورت ہوگی خبر واحد وغیرہ روایات جو ہیں وہ عقائد میں پیش نہیں کی جا سکے ازل اللہ اگر دلیل نہیں تمہارے پاس تو پھر فتوا سن لو کون زیادہ گمراہ ہے اس سے جو بلاتا ہے اللہ کے بغیر ان نبیوں ولیوں کو جو نہیں جواب دے سکتے اس کو قیامت تک کے لیے اس حال میں کہ وہ ان کی پکار سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں یہ تو غیر اللہ کی حالت ہے ولاقد خلق نہ فوک کم سبا ترائے وما کنہ انل خل کے غافلی ہم تو اپنی مخلوق کے کسی ذرہ سے بھی بے خبر نہیں ہیں اور جن نبیوں ولیوں کو وہ پکارتے ہیں ان کو کسی ایک چیز کی خبر بھی نہیں ہے ویزا ہو شر اناس و آگا آگاہ قانو عبادت عمرین اور جب کٹھا کیا جائے گا لوگوں کو تو وہی معبود ان کے دشمن بن جائیں گے اور قانون بے عبادت کافرین ہو جائیں گے ان کی شور و پکار کا انکار کرنے والے کہیں گے یا اللہ کفا بل شہید بیننا و بین کم ان کنڈا ان عبادت کم لغافلین اللہ گواہ ہے کہ ہمیں تو تمہاری شور و پکار عبادت کا کوئی پتہ نہیں تھا تو پھر اللہ فرمائیں گے کہ پھر یہ تمہیں کیوں پوجتے رہے ہیں وہ کہیں گے جی بلکانو یا الجن یہ شیطانوں کو پوجتے رہے ہیں ان شیطانوں نے ہمارا نام رکھ رکھ کے تھے ان کو پجوایا ہمیں کوئی پتہ نہیں اور جب پڑھا جاتا ہے اوپر ان کی آیات ہماری شکوا اور جواب کھلم کھلی تو کافر کیا کہتے ہیں حق کو لمبا جاؤ جب کے پہنچ جائے ان کے پاس آگا سہر یہ جادو ہے بالکل کھلم کھلی اچھا ہم یقول یہ جو کہتے ہیں سہر المبین اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ طرح محمد نے خود گھڑ لیا ہے وہ جو کہتے ہیں یہ سحر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اختراہ محمد نے قرآن کو خود گھڑ لیا تو فرما دے اگر میں نے گھڑ لیا اس کو تو تم تو مالک نہیں نا اللہ کی پکڑ سے میرے لیے کچھ بھی تو مجھے خود گرفتار کرے گا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو وہ عالم ماتفی دونفی وہ یہ بھی خوب جانتا ہے جس کام میں تم لگے رہتے ہو مشغول ہو تو فی ضونا ہے جس کام میں تم لگے رہتے ہو وہ بھی جانتا ہے خوب کفا بھی شہید ہم پہلی کو میری صداقت کے لیے تو میں اتنا بھی کہتا ہوں کہ کافی ہے وہ اللہ پاک گواہ میرے اور تمہارے درمیان سمجھا لہذا تمہارے اس الزام کے رفع کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں اپنے اور تمہارے درمیان اللہ کو گواہ کراتا ہوں بہو الغفور الرحیم لہذا تم کو یہ شبو نہ ہو کہ ہم مگر غلط پر ہیں تو عذاب کیوں نہیں آتا اس لیے کہ وہ غفور الرحیم وہ تو گناہوں کو دبا دینے والا بھی ہے اور جو اپنی غلطی مان لے تو اس پہ مہربانی کرنے والا کن تو بے دہم میں دخل مقدر اس قسم کی حفاظت لے کے یہ پہلا آدمی ہے جو رسول بن کے آیا اس کا جواب علما کن تو بے دم میں نہ تو فرماتے میں نہیں ہوں کوئی نیا رسول بے نیا رسول وما ادری نہیں جانتا میں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا وما ادری ما والو بھی ولا بے کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا نتیجہ کب نکلے گا میری تبلیغ کا ولا بے اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا نتیجہ کب نکلے گا تمہاری تقزیم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرا خاتمہ کیسے ہوگا اور تمہارا خاتمہ آئے پیغمبر کو اپنے خاتمے کے بارے میں تو شک کی گنجائش بھی نہیں نا اس لیے ما ادری ما یوفا لوگی نہیں جانتا میں کیا کیا جائے گا میرے ساتھ اور میری تبلیغ کا نتیجہ کب نکلے گا ولا بے اور میں نہیں جانتا کہ تمہارا کیا بنے گا اور تمہاری تقریب کا نتیجہ کب نکلے گا ان اتب اللہ ما یوحا الیہ نہیں پیچھے چلتا میں مگر اسی حکم کے جو وہی کیا گیا ہے میری طرف ہم آنا اللہ مبین نہیں ہوں میں مگر ڈرانے والا کھلم کھلا اس لیے حدیث میں آتا ہے نبی کریم نے فرمایا انا نذیر نزیر میں بالکل ننگا ڈرانے والا ہوں کوئی پردہ پوشی نہیں کل کان من عند اللہ ترغیب مان جاؤ مان جاؤ کیوں خواب اللہ کے عذاب میں آتے ہو کل ارائی تم اخبرونی خبر دو مجھے اگر ہو یہ قرآن اللہ کی طرف سے وکفر تم بھی اور تم پھر بھی کفر فروش قرآن کا دو و شاہد شاہد اور اگر بنی اسرائیل کا ایک اقرار کرنے والا ایسی کتاب کی شہادت بھی دے رہا ہو تو اللہ مسل ہی قرآن کی مثل یعنی تورات و شاہد من بنی اسرائیل اور گواہی دے رہا ہو ایک گواہی دینے والا من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں یعنی علیہ السلام اللہ ہی اوپر مسل اس قرآن کے اور خود ایمان بھی لایا ہو اکبر تم تم پھر بھی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اکڑتے رہ جاؤ تو پھر بتاؤ تم کو سزا تو ضرور ملنی چاہیے کہ کوئی نہ معذوف ہوگا پھر یقون پل یقینا اگر یہ ساری چیزیں ہوں بتاؤ تم خود بتاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو ایک وقت بھی تم اس کا انکار بھی کرو دو اور تیسرا گواہی دینے والا گواہی بھی دے رہا ہو موسا علیہ السلام اوپر مثل اس قرآن کے یعنی اس کی تورات میں بھی وہ یہی مسئلہ بیان کر رہا ہو آمانا نمبر چار اور وہ مان بھی چکا ہو پھر بھی بس تک پر تم اگر تم انکار کرو اکڑ کرو تو اب بتاؤ تم ظالم ہو کہ نہیں ہو اور تمہارے لیے سزا ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے لازمی تمہیں سزا ملنی چاہیے ان اللہ دل ہاں نا ہاں، فلیکن جزا من العذاب پھر تمہیں سزا اس کی ملنی چاہیے ضرور ان اللہ لا یاد القوم الظالمین مہر جباریت سزا ملنی چاہیے کیوں ان اللہ لا یہد القوم الظالمین کیونکہ تحقیق اللہ تعالیٰ نہیں راستہ دیتا قوم ظالموں کو راستہ دکھاتا نا راستہ دیتا وقال الذین کفروا شکوا کافر کہنے لگے ایمانداروں کو لو کانا خیرن اگر یہ توحید کوئی اچھی چیز ہوتی ما سبقونا الیہ نہ وہ ہم سے آگے نکل سکتے طرف اس توحید کے معلوم ہوتا ہے یہ توحید جو ہے اچھی چیز نہیں ہے ورنہ ہر اچھی چیز دنیا کی اللہ نے ہمیں دی ہے اگر یہ توحید بھی کوئی اچھی چیز ہوتی تو ان سے پہلے ہم مان لیتے اور چونکہ نہیں ہدایت پائی انہوں نے توحید ماننے کی لہذا ان قریب کہیں گے ہاضا اف کن یہ تو لرا فراڈ ہے پرانے کا پرانا پمن قبل ہی کتاب موسا دلیل نقلی حالانکہ اس قرآن سے پہلے موسا کی کتاب بھی آئی زمانے کے قد تقدم کی وجہ سے امام تھی امامن زمانہ اس تورات کا قرآن کی نسبت مقدم ہے اس لیے وہ پیشوا تھی پیشوا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آگے آنے والا یا آگے چلنے والا کیونکہ ان کا زمانہ پہلے کا ہے زمانے کے لحاظ سے موسا کی کتاب امام بھی تھی وہ رحمت اور لری رحمت و ہزا کتاب اور یہ قرآن جو ہے یہ کتاب ہے تصدیق کرنے والا ہے اس حال میں تصدیق کرتا ہے کہ عربی زبان میں آئے البتہ وہ تورات جو تھی وہ عبرانی زبان میں تھی یہ کتاب جو ہے قرآن پاک اس کی تصدیق تو کرتا ہے مگر عربی زبان میں آئے لیکن تاکہ ڈرائے ظالموں کو ببو شراحس اور لری مبارک ہو مخلص لوگوں کے لیے ہاں ہاں ابرانی ہاں، اور چونکہ موس علیہ السلام کی اپنی بولی عبرانی کے لیے ان کالو رب مارسل کا میں رسول اللہ بلسان سانح ہی ہم نے جو کتاب بھی نازل کی ہے اس زبان میں کی ہے جو زبان رسول کی ہوتی موسی علیہ السلام کی چونکہ عبرانی زبان تھی اس لیے تورات بھی عبرانی میں آئی ہاں جی تاکیق وہ لوگ جنہوں نے کہا ہے رب اللہ رب میرا ہمارا اللہ ہے اس کے بعد پھر ڈٹ گئے اس کے بعد استقام جب استقام ہے استقرم نہیں استقرم کرامت طلب کرنا جس میں استقامت ہو وہ کرامتوں کا محتاج نہیں ہوتا اور جو کرامتوں کا محتاج ہوتا ہے اس میں استقامت نہیں ہوتی جب ہی ہوتی ہے جب اس کو بھاڑا ملتا یہ کرامت والا اس لیے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جو سید صوفیہ ہے وہ کہتے ہیں کہ استقامت کے ہوتے ہوئے کرامت کی ضرورت یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام میں کرامت بہت کم تھی کیونکہ ان کے اندر استقامت زیادہ تھی جاتی جب استقامت ہو کرامت ہوتی ہے وہ صرف دل للچانے کے لیے گویا صوفیا تو کہتے ہیں کہ کرامتیں اس وقت آتی ہیں جس آدمی کے متعلق خطرہ ہوتا ہے کہ یہ پھر جائے گا اسلام سے اس لیے اللہ ان کو کرامت کا بھاڑا دکھاتا ہے چلو اسی پہ لگے رہیں اور دین اسلام کو رہے ورنہ جو استقامت والے ہوتے ہیں ان کو کرامت کی ضرورت نہیں ہوتی جنہوں نے کہا رب دل سے کہا اور مانا سمست پھر ڈٹ گئے اسی پہ جم گئے پلا خوف ملام یا زنون ان پہ پھر کوئی خوف بھی نہیں ہوتا اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں الا کا صاحب الجنت خالدین گئی یہی لوگ جنتی ہیں ہمیشہ رہیں گے اس میں جزام دن آ یا ملون اللہ کی توحید کی وضاحت کے لیے دو شخصوں کی مثال وضاحت توحید کے لیے دو شخصوں کی مثال وسیعت کی ہم نے انسان کو اس کے والدین کے متعلق احسان کرنے کی ہم اللہ ہو اٹھا لے چلی اس کو ماں اس کی قرآن مجبوری کی حالت میں وفاظات ہو قرآن اور جنا اس کو مجبوری کی حالت میں وہ حملو چنانچے اٹھانا اس کا حمل کی حالت میں وہ سال ہو دودھ چھڑانا اس کا دو سال دودھ کے ہو گئے حمل ہو چھ ماہ کا وہ اٹھانا ہو گیا کل کتنے ہو گئے سلاسون شہرن تیس مہینے ہو گئے شدہ تیس مہینے تو اس نے اٹھایا اس کو پھر کہ جب پہنچ گیا اپنی کڑیل جوانی کو اور پہنچ گیا چالیس سال کو اس وقت کہنے لگا رب ذہنی میرے رب مجھے طاقت دے کہ میں شکر کروں تیری نعمت کا وہ جو مجھ پہ ہے اور میرے والدین پہ ہے اور عمل کروں اچھے جن کو تم پسند کرے اصلی فی تھی اصلاح کر دے میری میری اولاد میں انی تم تو الہی کا میں سارا متوجہ ہوتا ہوں تیری طرف کیوں انی من کیوں کہ میں سالم تیرا ہوں مسلم کا کیا مانا ہوتا ہے سالم کس کے لیے ہو اللہ کے لیے سالمن ذرا بلّہ مثلاً راج ال سالہ مان لے راج ایک بندہ غلام جو سالم دوسرے سردار کا ہو اس کو کہتے ہیں یہ مسلم سالم ہے انی من المسلمین معلوم کیا ہوا چالیس سال کے بعد بھی اگر ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعا کریں اور ماں باپ کا کہا مانا مان جائے تو بھی اللہ کریم اس کو جہنم میں نہیں ڈالے گا کیونکہ مان تو بھی آیا اپنے والدین کی لہذا اللہ کریم کو چالیس سال کے بعد بھی مان لے سو سال کے بعد بھی مان لے جب تک اختیار اس کا چلتا رہے مان لے جس طرح اللہ وہ گناہ معاف کر دیتا ہے ماں باپ والے اسی طرح اپنی کے خلاف کرنے والے کے گناہ بھی معاف کر دے گا اگرچہ چالیس سال کے بعد بھی ہو ہاں بھائی یہاں ہے نا حمل ہوں وہ فسال ہوں اٹھانا اس بچے کا اور دودھ چھڑانا اس کا کل کتنے مہینے ہو گئے اور قرآن میں تو آتا ہے نا کہ ہاؤ لائن کام لین لائن کام لین دو سال مکمل مطلب یہ ہے دودھ پلایا جائے اس سے زائد کی اجازت اور یہاں کیا ہے سلا سونا شہر تیس مہینے ہو گئے دو سال اور چھ مہینے اس پر اعتراض کرتے ہیں نا غیر مجلد حضرات تو دیکھو یہ لوگ اماموں کے پیچھے لگتے ہیں اماموں کے رسول پاک کی تکلیف نہیں کرتے قرآن کے پیچھے نہیں چلتے اماموں کے پیچھے چلتے ہیں ہوتے ہیں نا یہ الو کے چرخے اجہل سرے سے بالکل سرے کے چاہیے دیکھو یہ کتنا صاف قرآن میں لفظ ہے کہ ہم دو چیزیں ہیں جن کے تین تیس مہینے بنتے ہیں ایک چیز نہیں ہاں، یوتمر رضا جو ہے وہ تو دو سال میں ہے مگر یہ حمل کیا چیز ہے حمل اس کے دو معنی ہیں حمل لوہو بالعفے اپنی ہتھیلیوں پہ ماں کا جننے کے بعد بچے کو اٹھانا چھ ماہ تک کم از کم والدہ اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں کے تلیوں پہ اٹھایا کرتی ہے جیسا کہ دستور ہے چھ ماہ دو سال جو رضاط کے ہیں وہ تو صرف دو ہی ہیں البتہ ساتھ چھ ماہ جو رل گئے وہ ہے حامل بل یا حامل فل پت جننے کے بعد چھ ماہ تک کے لیے اپنے ہاتھوں پہ اٹھانا یہ ماں نے اپنے بچے کو اٹھایا جننے کے بعد یہ چھ مہینے ہیں یا وہ چھ مہینے ہیں جو حمل ہو فل فی میں حمل کے ساتھ کم از کم چھ مہینے میں نئے سرے سے مرنے کے بعد پھر نکالا جاؤں گا تم اس کی دھمکی دیتے ہو مجھے ماں باپ کیا کہتے تھے ہو بیٹے او حرام کا نہ بن ہو بے حیا یہ قیامت ضرور آئے گی دن قیامت کے حساب کتاب ہوگا اور وہاں اعمال کا بدلہ ہوگا مگر وہ والدین کو گھور گھور کے کتے کی طرح کیا کہتا ہے افلو مکما ہاں، افسوس ہے تمہارے لیے نہیں کیا تم مجھے ڈراتے ہو دھمکاتے ہو کہ دوبارہ پھر نکالا جاؤں گا وقت حالت القرون میں نکبلی حالانکہ کئی امتیں کئی ٹولیاں مجھ سے پہلے گزر چکی ہیں کوئی بھی ان میں سے نہیں اٹھا قبروں سے میں کس طرح اٹھایا جاؤں گا واہ بھائی واہ وہاں یسان اللہ حالانکہ وہ ماں باپ فریاد کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں نن شو دلہ یس سان اللہ یہ اللہ منسوب جو ہے یس سان کی وجہ سے نہیں ہے یس سان اللہ کو فریاد نہیں کر رہے نہیں نہیں تغیسان کا کیا مانا ہے وہ صرف فریاد کرتے ہیں اس کے ماں باپ کہتے ہیں حیا کر یار نن شدو کلّہ ہم تمہیں اللہ کی قسم دے کے کہتے ہیں نن ان وعد اللہ حق کو یہ درمیان جو ہے نا ویلا کا آمن یہ جملہ موترزہ ہے ویلا کا آمن او تیرا برا ہو ایمان لے آ جس طرح تیرے والدین کہہ رہے ہیں یہ ادخال الہی ہے اللہ کی طرف سے لفظ جو ہے ویلا کا عامل یہ اللہ کی طرف سے یس نن شدو وہ فریاد کرتے ہیں کہ ہم تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتے ہیں اب اللہ منصوب جو ہے یہ کس کی وجہ سے ہے فیل قسم کی وجہ سے جو فیل قسم معذوف ہے نان شو کا اصل میں تھا شودو شو ہاں۔ ہم تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتے ہیں کا آمن آمن بہت برا ہو تیرا مان جا اپنے والدین کی بات ایمان لیا ان وعد اللہ حق کون کیونکہ اللہ کا حق ہے فیقول ہو وہ آگے کیا کہتا ہے ماہذا نہیں ہے یہ مگر یہ گپو ٹیشن پہلے لوگوں کی نری گپے گپے ہیں الاک حق ملک اسی طرح اسی طرح یہ مشرق کی مثال بھی ہے کہ اللہ کی کتاب بھی اسے کہتی ہے اللہ بھی کہتا ہے کہ حیا کر مان لے اللہ کی قدرت کو آخر جس نے تمہیں پہلے پیدا کیا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر کے قیامت لا سکتا ہے مگر وہ پھر بھی کہتا ہے انہذا اللہ سات یہی لوگ ہیں جن پہ سچ آ چکا ہے بول اللہ کے عذاب کا فی بیچ پہلی امتوں کے جو گزر چکی ہیں ان سے پہلے یعنی جنوں میں سے انسانوں میں سے ان ہم قانو خاصری تاکہ وہ بالکل خسارے میں پڑنے والے تھے مما عملو ہر جماعت کے لیے ہر جماعت کے لیے لے لکل امت یہ تنوین اس مضافل ہے کہ قائم مقام ہے لکل ون وجہ تن ول کل امتن ہر جماعت کے لیے ان کے اعمال کی وجہ سے مختلف درجے ہیں درجات مما عملو مختلف اعمال کی وجہ سے ان کے درجے بھی مختلف ہیں والے یو وقت یوم اور تاکہ پورا پورا دے ان کو ان کے اعمال کا بدلہ وہ ہوم لا یظلمون ظلم اور رتی برابر ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں کیے جائیں گے تخویف بھی جس دن پیش کیا جائے گا کافروں کو جہنم پر ازہب تم کہا جائے گا ہاں اذہب تم تو یہ بات کم تم دنیا میں لے گئے تھے مزے کی چیزیں ساری کی ساری دنیا کے اندر تم دیہ اور نفع اٹھایا تھا تم نے انہیں کے ساتھ تمہارا مقصود بھی دنیا تھی پل یومت بل ہونے بس آج کے دن بدلا دیے جاؤ گے تم ذلت کا عذاب بسبب اس کے کہ بڑے بنتے تھے تم زمین میں بغیر الحق نا حق بب ماں کون تم تب سکون اور بسبب اس کے جو تھے تھے تم حدود شریعہ سے باہر نکلنے والے ود اخا آدن ترہیب پر استشہاد یاد کر آپ کے بھائی کا پیغمبر کا جب ڈرایا اس نے اپنی قوم کو احکاف میں بڑے بڑے ٹیلے ہیں ریت کے ملک یمن کے اندر ایک وادی ہے جس کو احکاف کہتے ہیں وقت نظوروں میں بین یا دئیے حالانکہ تاکہ گزر چکے ہیں ڈرانے والے ان سے پہلے بھی اس کے بعد بھی اور کیا ڈرایا انہوں نے اس پیغمبر نے بھی کیا ڈرایا اللہ تاب اللہ نہ عبادت کرو سوائے اللہ کے انی اقاب کو میں ڈرتا ہوں تم پر عذاب دن بہت بڑے کی حیبت ناک عذاب آئے گا کالو کہنے لگے کیا تو آیا ہے ہمارے پاس لیتا افے کا نا تاکہ الٹ کر دے تو تافے کا نا الٹا کر دے تو ان تنا ہم کو ان ہمارے معبودوں سے لہذا ہم تو کبھی پھرنے والے نہیں ہیں لے آ تو ہمارے پاس جس کی دھمکی دیتا ہے تو وہ عذاب لے آ اگر تو سچوں میں سے آئے وہ کہنے لگا اند اللہ کب آئے گا عذاب کب نہیں آئے گا اس کا علم تو میرے اللہ کے پاس ہے میں تو پہنچانے والا ہوں او بلے گو کما اور پہنچا رہا ہوں تم کو جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں تم کو قوم قوم ایسی ہو جو مرکب جہالت کا نمونہ ہو فلم مار ہو آرے زن چنانچہ جب انہوں نے مسلسل تقریب کی تو پھر اللہ نے عذاب بھیجا چنانچہ جب کے دیکھا انہوں نے ہو اس عذاب کو جس کی دھمکی دی تھی پیغمبر نے جب دیکھا اس عذاب کو اس حال میں جو بادل نظر آتا تھا مستقبل اودیت ہم رخ کرنے والا تھا ان کی وادیوں کی طرف اس حال میں دیکھا انہوں نے کیا کہنے لگے ہا جا آ رہے واہ واہ یہ آ گیا بادل ممترونا رونا بارش برسائے گا ہم پر ہم نے جو گیارہویں شریف دی تھی آخر بادل نے آنا ہی تھا نا نہیں نہیں اللہ فرماتا ہے بل ہوا مستا اجل تم اور بے وقوف ہو تمہیں پتہ نہیں وہ تو وہی عذاب ہے جس کی تم جلدی کیا کرتے تھے ساتھ اس کے ری ہن فی ہا ایک جکھڑ چلایا اللہ نے بیچ اس کے عذاب علیم عذاب دردناک تھا تو دم میرو شعین پھر کر دے گا تمام چیر کو ستیا ناس کر دے گا ملیا میٹ کر دے گا بے امر رب اللہ کے امر سے بہو ہو گئے نہیں نظر آتا تھا اللہ مسا کے نوم صرف ان کے گرے ہوئے گھر نظر آتے تھے کزال کنج دل قوم المجرمین مجرمین یوں ہی ہم بدلہ دیا کرتے ہیں مجرموں کی قوم کو خدا کی قسم ہے ٹکانا دیا تھا ہم نے ان کو بیچ اس کے جو اگر ام کم ہے ام مکن نہیں ٹکانہ دیا ہم نے تم کو بیچ اس کے ان نافیا والا کد مکنا فی ماں ان مکنا کم فی خدا کی قسم ہے ہم نے ٹکانا دیا ان کو بیچ اس کے جو نہیں ٹکانا دیا تم کو بیچ اس کے اتنے برابر نہیں دیا وجہ النالوم ان کا تو ہم نے کان بھی آنکھیں بھی بنائے دل بھی بنایا سب کچھ دیا مگر ما اغنا انہم سموہم نہ کام آئے ان سے ان کے وہ کام کہاں آنے والے کان بلا اب ساروں نہ آنکھیں ان کی نہ دل ان کے کچھ بھی کیوں وہ تھے انکار کرنے والے اللہ کی آیات کا ہا کا بیم خلاصہ کلام یہ ہوا کہ گھیر لیا ان کو اس عذاب نے جو تھے اس عذاب کا استحزا کیا کرتے اسی عذاب نے آ لیا بلکہ ماحول منل اور کسمیا بات ہے ہم نے ہلاک کر دیا تمہاری ارد گرد کی بستیوں کو ماحول من القرا تمہاری ارد گرد کی بستیوں کو بس نل آیاتی اور ہم نے پوری گردان کر دی آیات کی سرفنا جس طرح سرف کی گردان ہوتی ہے ہم نے بار بار پھیر پھیر کے آیات کو لایا اس توقع پر کہ شاید وہ لوٹ آئیں مگر وہ لوٹے نہ پھر جب ہم نے ان کو تباہ و برباد کیا تو اب اصل دعویٰ آ گیا نصرهم نہ سرو کیوں نہ امداد کی ان مشرکوں کی ان معبودوں نے جن کو انہوں نے بنا لیا تھا اللہ کی ذات کا قرب کا ذریعہ یعنی آلیہ بنا لیا تھا ان کو سورو پکار کے لائق بل زلو انہم بلکہ وہ تو گم رہے ان سے وزال کا اور کھل گیا یہ جھوٹ ان کا کما کانو یفترون اور جو کچھ وہ تھے گھر گھر کے لایا کرتے تھے تکے بازیاں وہ صرف نہ الہ کا نفرم بن الجن نے دعوے کی تاکید کے لیے اور جس وقت پھیرا ہم نے متوجہ کیا ہم نے آپ کی طرف ایک ٹولہ جنوں سے اس حال میں کہ وہ خوب دل کھول کر کان لگا کے سن رہے تھے قرآن کو فلما فلم جب وہ آن پہنچے قرآن پڑھنے کی جگہ تو قرآن پڑھ رہا تھا تو ایک دوسرے کو کہنے لگے ان سے تو چپ کرو زبان ہلاؤ بھی نہیں قرآن سنو اور چپ کرو فلما کو دیا جب کہ کروزیا ختم کر دی گئی ولو علاقوں میں منظرین تو مڑے اپنی قوم کی طرف اس حال میں کہ ان کو بھی ڈرانے والے تھے کیا کہنے لگے یا قوم منا او برادری ہماری سمے نا کتابن ہم نے سنا ہے کتاب کو جو اتاری گئی ہے موسا کے بعد مصدقن کن اس حال میں اتاری گئی ہے کہ تصدیق کرنے والی ہے آپ سے پہلی کتاب کی یدئی یہدی الحق اور وہ راستہ دکھاتی ہے حق کی طرف ویلا طریق مستقیم یعنی طرف راستے کے جو راستہ سیدھا ہے واو تفسیریہ یا قومنا او برادی ہماری عجیب دائل ہاں ان کے سامنے تھی تورات ان سے پہلے گزر چکی تھی میں نے یہ ہاں یا قومنا عجیب دائل اللہ او قوم ہماری ہاں مطلب کچھ لفظوں کا معنی یہی ہوگا لما بین لمحے قرآن قرآن سے پہلے جو کتاب ہو جی جو ہوجیے یا کو دائے اللہ او قوم مری قبول کرو دائے اللہ اللہ کے دائی کی دعوت کو آمنو بھی اور مان جاؤ اس کو کہ واقعی اللہ کا رسول ہے یا لکم من ذنوبکم دبا دے گا اللہ تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو اور پناہ دے گا تم کو علیم مقولہ ہوئی جنوں کا مقولہ وَمَلَّا ملا یو اللہ اور جو نہیں قبول کرے گا اللہ کے دائی کی دعوت نہیں ہے وہ عاجز کرنے والا تھکانے والا زمین میں اور نہیں ہے اس کے لیے اللہ کے بغیر کوئی بھی سرپرست الا کفی مبین یہی لوگ ہیں جو کھلم کھلی گمراہی میں ہیں اولم یرو اللہ کے دائی کی دعوت کی تقسیب کرنے والے انہوں نے یہ سوچا نہیں دلیل عقل ان قیامت کے منکروں نے یہ سوچا نہیں کہ ان ان اللہ اللہ اللہ وہ ہے جس نے بنایا آسمان اور زمین کو ولم لم یا بے خلق کے نہیں کوئی تھک گیا وہ ان کی پیدائش سے کیا وہ اللہ وہی نہیں ہے جو بے قادر الموتا وہ قادر ہے اوپر اس کے کہ وہ زندہ کرے مردوں کو ہاں ہاں کیوں نہیں ان نہ کل شہن قدیم تخویف اخروی جس دن پیش کیا جائے گا کافروں کو جہنم پہ اور ان کو کہا جائے گا کیا نہیں ہے یہ حق بات ہم جو کہتے تھے کہیں گے بلا ہاں ہاں قسم ہے رب کی آج رب کی قسمیں کھائیں گے پہلے تو کہتے تھے ہمیں پیر کی قسم ہے کالب یاریاں کی قسم ہے کالا فضو کل عذاب اس وقت کہے گا اللہ چکھو عذاب کو بس بب اس کے تھے تم حق کو چھپایا کرتے فاصبر تسلی فصبر کما صبر اول العزم من الرسل آپ اپنے آپ کو تھام کے رکھیں فصبر تھام کے رکھیں جیسا کہ تھام کے رکھا بڑی عظیمت والے رسولوں نے ولا تستعجل لهم اور ان پر عذاب کی جلدی نہ مچائیے میرے پیغمبر آپ نہ ایسا کریں کہ جلدی ان کو عذاب دے ما کیوں گویا کہ وہ جس دن دیکھیں گے عذاب کو جس کا وعدہ دیے گئے ہیں لم الا ساتا ساتم نہار وہ گویا کہ یوں ہی کہیں گے کہ نہیں ٹھہرے وہ مگر ایک گھڑی دن کی ہم دنیا میں ٹھہرے رہے ہیں بلاغن یہ تبلیغ ہے ان کو ان یہ تبلیغ ہے ان کو کہ تم یوں کہو گے دن قیامت کے اس لیے آج دنیا میں سبل جاؤ القوم الفاسقون بس نہیں ہلاک کی جائے گی مگر وہی قوم جو حد سے نکل جایا کرتی ہے اول نو علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام موسا علیہ السلام پانچ اول پیغمبر ہیں پانچ حضرت نو علیہ السلام حضرت موسا علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام اور بھی کچھ چاہیے پانچ سے زائد